حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ نبی نو علیہ السلاۃ تسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے تک انسان علم الہی کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ و التسلیمات آتے رہے ان کے ساتھ کتابیں صحیفے آتی رہی آتے رہے اور علم الہی کی روشنی میں زندگی گزارتے رہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ و التسلیم نے سب سے اخیر میں ہمارے آقار مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی ایک نبی آخر زمان آئیں گے نبوت بھی ان کی قیامت تک کے لیے ہوگی ان کا دین بھی ان کی شریعت بھی ان کی سن ان کی سنتیں بھی اور اسی پر تمام بشریت کی دنیا آخرت کی کامیابی لیکن بیچ کا یہ جو وقفہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلاۃ تسلیم سے لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست تک پورا زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے عقیدے کا پتہ تھا نہ عبادت کا پتہ تھا اخلاق کو جانتے تھے نہ معاشرت کو جانتے تھے اللہ کو جانتے تھے نہ مرنے کے بعد کی دوبارہ حشر اور بیاست کو جانتے تھے ایک جہالت کی زندگی تھی جس کا ہر سانس جہالت کی بنیاد پر اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آدمی جب چلتا پھرتا ہے اگر اس نے خوشبو لگائی ہے تو اس کی خوشبو اس کے ساتھ حرکت کرتی ہے اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بدبو کوئی لگی ہوئی ہے تو وہ بدبو حرکت کرتی ہے اور وہ پھیلتی ہے انسانیت برابر حرکت میں تھی لیکن خالص شرک اور جہالت یہ دو بنیادیں تھیں جس کے نتیجے میں عالم کے آخری کنارے تک کوئی فرد بشر ایسا نہیں تھا جو توحید اور اللہ کے ایک ہونے کو کہتا ہو اور آخرت حق ہے مرنا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے عملوں کا بدلہ ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نیری شرک اور جہالیت کی جاہلیت کی زندگی انسانیت جی رہی تھی لیکن مخلوق اللہ کا کنبا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الخلق و عیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور اس پورے کنبے میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچاوے اللہ سے ذائق خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے نفع کی بھی ساری شکلیں بتا دی اور وضاحت کر دی بھوکے کو کھلانا پیاسے کو پلانا ننگے کو پہنانا آدمی بیمار شمار ہے تو اس کی دوا داروں کا انتظام یہ بھی نفع پہنچانا ہے لیکن جس کو اصلی نفع کہا فمن زخان جنت فاز مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے وہاں جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب اللہ جل امن والہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر اپنے بندوں پر ترس کھا کر چھ سو سال کے بعد نبی آخر زمان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل علیہ مسلاط و تسلیمات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ کی براست بھی جب ہوئی ہے تو شروع میں وہی جہلت کا یہاں تک کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے ہیں یہاں بھی دو خاندان تھے اور ان دونوں خاندانوں میں ایک سو بیس سال سے قتل و غارت اور خون ریزی چل رہی تھی ان کے آپس میں جوڑ کی محبت کی پیار کی کوئی شکل ہی نہیں تھی ہاں ان کے دلوں میں جوڑ پیدا ہو ان میں آپس میں محبت ہو ان یہ اللہ کے حکم اور نبی کی سنتوں والے راستے پر آ جائیں اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی پیسے زمینیں مکانات یا دنیا کے سامان تقسیم نہیں کیے بلکہ خود آپ نے یوں فرمایا نہ نما الانبیاء لا نورث نور ولا درہما او کما قال علیہ علیہسرات انما نورث العلم او کما قال علیہ السلام ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے کا زمینوں کو جائیدادوں کا اس کا وارث نہیں بناتے ہم اس علم کا وارث بناتے ہیں جس علم کو اللہ کے یہاں سے ہم لے کر آئے اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والے علم کی مثال بھی پانی سے اس کی تشویح دی ہے کہ نما مسلی و مسلم اللہ بالعلم والہدا کا مسل غیث الکثیر مسلادھار بارش کی طرح کہ پانی سے پانی ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی فرد آدم کا بیٹا ہو حبا کی بیٹی ہو اس کو پانی کی ضرورت نہ ہو ایسا کوئی ہو نہیں سکتا یہ اشارہ تھا کہ جس علم کو لے کر جس ہدایت کو لے کر میں آیا ہوں وہ وہ ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب جسم سے پانی نکل جاتا ہے تو ڈاکٹر وغیرہ فرسٹ ایڈ میں اور پہلے علاج میں سب سے پہلے پانی کی بوتلیں چڑھاتے اس سے پھر اس کا سانس شروع ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں کیونکہ جس زندگی کے جس شعبے سے اس لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے دینی زندگی اور دنیاوی زندگی عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اور اخلاق یہ دینی زندگی کھانا پینا کمانا پہننا اوڑھنا اور یہ بشری ضرورتیں یہ دنیاوی زندگی کے شعبے ہیں ان تمام شعبہ میں مکمل رہبری یہاں تک کہا ہے علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین کامل لے کر آئے ہیں کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جب یہ الیوم اکمل تو لکم دین و اتمم تو علیکم نعمتی نازل ہوئی تو ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور یوں کہا کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں انجیل میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ایسے آیت آپ کے ہاں آئی ہے بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کے کل اللہ جل جلالہ امن والہ کی بارگاہ میں پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنی اونچنی جتنا نشے و فراز جتنے حالات سے دو چار گی کوئی قدم ایسا نہیں کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے دین میں پوری رہبری نہ ہو ہر قدم پر مکمل رہبری یہاں تک کہ آخر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت کو بھی بتا دیا یہ تمہاری زندگی کل پانچ دن کی ہے ایک دن پیدائش کا نکال دو ایک دن مرنے کا نکال دو ہفتے کے دن پانچ ہے باقی پانچ دن بچ جاتے ہیں سات دن میں سے قیامت میں بھی ہر ایک سے سوال انہی پانچ چیزوں کا ہوگا زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا اور جو کچھ تم جانتے تھے حلال حرام جائز ناجائز اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے اس پر عمل کتنا کیا اللہ جل جلال والوں نے اس پوری جہالت کے بعد سرور کائنات تاجار مدینہ فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جس کو کسی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے آپ کے ساتھ قرآن آیا اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت راشدہ میں اور ان کے بعد بھی جب تک صحابہ دنیا میں رہے تاریخ بتلاتی ہے اور اسلامی تاریخ بتلاتی ہے کہ امت کے یہ تمام طبقات جو اس وقت میں ہیں ابھی بھی ہیں غریب ہیں امیر ہیں تاجر ہیں کاشکار ہیں مزدور ہیں کارخانے دار ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں عوام ہیں خواص ہیں اس وقت ہر فرد بشر کی ہر فرد امت کی زندگی کا رخ پرانی تعلیم کی روشنی میں تھا وہ بھی انسان تھے کھانا کمانا بیوی بچے شادیاں لیکن سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے پہلے یہ بتاؤ قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے اس حکم کے پورا کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتلایا ہے سو فیصد امت قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اس کے نتیجے میں جتنے اللہ کے مددوں کے حفاظت کے برکتوں کے رحمتوں کے تائیدوں کے دنیا آخرت کے بننے اور کامیابی کے جتنے وعدے تھے برابر پورے ہو رہے تھے اور دنیا رش کے جنت بنی ہوئی تھی خلافت راشدہ کے بعد جب پادشاہت آئی اور ملک و مال پر امت پڑی اور امت اپنا سبق بھول گئی جیسے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جدر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رد اس اس طرف کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے لیکن جدھر پیٹ ہوتی ہے ادھر کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا بادشاہت کے آنے کے بعد اور ملک و مال کی فتحات کے بعد امت کا پورا رخ قرآن کی زندگی کے خلاف ہو گیا نہ قرآن پڑھنا نہ قرآن ایمان قرآن پر نہ قرآن کی تلاوت نہ قرآن کا فہم نہ قرآن کا علم نہ قرآن والی زندگی نہ قرآن والی معاشرت و عقیدہ ایک امت بالکل اپنا سبق بھول گئے ہم دنیا میں کیوں جی رہے ہیں جیسے سب جی رہے ہیں مر رہے ہیں ہم بھی مر رہے ہیں اللہ جل جلال امن علماء کرام کو مشائق کو ایم مشتحدین کو اور خلفاء کو بے حد و حساب جزائے قید امت کی طرف سے کہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں اس لیے کہ مستشرقین یورپ مغربی ملکوں نے ایک زمانے تک مسلمانوں سے یہ سوال کیا تھا کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے تمہارے نبی تم کہتے ہو کہ پورے عالم کے نبی اور قیامت کے نبی نے تمہیں کیا دیا لیکن امت سبق کو ایسا بھولی ایسی بھولی کہ امت کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا اللہ جزائے خیر دے ہمارے ائمہ مشتحدین کو اور علماء کرام کو اور مشاہد کو اور تابعین طب تابعین کو کہ انہوں نے یاد دلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت سے رخصت ہوئے اور امت کو جب رخصت کیا تو فرمایا تھا خبردار سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو گے ایسے جیسے لوگ جلائیں گے اور مرو گے ایسے جیسے مرو گے بولو گے وہ جو لوگ بلوائیں گے خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پورے کا پورا تمہارے لمحے لمحے اور سانس سانس میں عملی طور پر آ جائے اور اسی کے ساتھ چونکہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں اس لیے نوبت والی ساری ذمہ داری اس قرآن کی دعوت کو تم لے کر دنیا کی چار سمتوں میں پھرو گے اور ضمانت اتنی بڑی دی کہ ان تمسک تم وہی ماں اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ لیا قرآن زندگی جینی ہے اور یہ قرآنی زندگی قیامت تک زندہ ہوتی رہے اس کی محنت پر اپنی جان و مال صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے لگانا ہے تو اس پر ضمانت اتنی بڑی ہے زمین آسمان کو چلی جائیں پورب پچھم ہو جائے اتر دکن ہو جائے تمہیں کوئی خرید سکے گا نہ تمہیں کوئی بیچ سکے گا نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا ان تمسک تم لن ابدا کتاب اللہ و سنت رسولی یہ دو سوغاتیں ہمیں محمد الرسول اللہ سم دے کر گئے ہیں میرے دوستو اس زمانے میں الحمد للہ الحمد للہ یہ ہمارے بڑے بڑے دینی ادارے مدارس مکاتب مساجد اور یہ مکاتب جو چل رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو آباد کرنے اور اس کے ذریعے ہر عامی اور خاص قرآن والی زندگی کی طرف اس کا رخ ہو جائے یہ دعوت کی عمومی اور آسان اور سعادت سادہ سے محنت جس میں مولانا محمد الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت میں آج بھی وہی تاثیر ہے زندگیوں کے بدلنے کی یقینوں کے بدلنے کی معاشرت کے پاکزہ ہونے کی اخلاق کے بلند ہونے کی اللہ کی ذات سے تعلق ہونے آخرت اور دنیا دونوں کے بننے کی جو تاثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور مثال دی تھی کہ جیسے لیمو حضور کے زمانے میں پانی کو کھٹا کرتا تھا دنیا میں کتنے زلزلے کتنے طوفان کتنی جنگیں کیا کیا ہوا لیکن لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی ہے کیونکہ اسی طرح نبوت کے اعمال جتنے ہیں جس کو ہمارے بڑوں نے ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں خدا سے کے طور پر یہ مسجد وار جماعت ہفتے کی دو گشتیں مہینے کے تین دن اور چلیا چار مہینہ علماء کا سال اور یہ ساری اور گھروں کے اندر یہ تعلیم تعلیم اور معاشرت اس کو قائم کرنا جو بتلایا اور الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اب تقریباً سو سال ہونے والے ہیں اس محنت کو مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی کہ جہاں یہ پیغام نہ پہنچا ہو اب یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے اور ہر امتی کی ہر فرد بشر کی پہلی ذمہ داری بندہ اللہ کا ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے اسی سانس امتی رحمت للعالمین کا ہے اسے اپنے نبی کی نیابت میں معاشرے میں اخلاق میں معاملات میں مارکیٹوں میں دفتروں میں آفسوں میں کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں حکومتوں میں عہدوں پر رحمت کا مظہر بن کر جینا ہے ہمیں وہ سبق دے گئے اسی کے یہ سادہ محض جو جتنا اس کو ہاں اس کے اپنے اصول اور اس کا اپنا نہج وہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مکی زندگی کے بعد جب آپ مدینے میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے وہ سارا کیا ہے جس میں بدر بھی حد بھی خندق بھی تبوک بھی غات و ذات رقا بھی اور ایک ایک کھجورے پر ایک کھجور پر گزارا بھی ٹنڈیوں ٹڈیوں پر گزارا بھی پر پتھر باندھنا بھی اور جس طرح محنت کی جی کی ہے اور یہ سارے اصول دے ہیں اسی لیے ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تین جلدوں میں جو حیات صحابہ لکھی ہے وہ ساری پہلے دن سے لے کے آخر تک کی اور امت کو کہاں پہنچنا ہے امت کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کریں گے وہ سارا سبق پڑھایا ہے اللہ اس کا علم بھی ہمیں نصیب فرماوے اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرماوے یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ قرآن ایک ہی وقت میں کتنی سوغاتیں رمضان کا مبارک مہینہ شیطان بند جہنم کے دروازے بند اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا اور نفلوں کو فرضوں کے برابر اور اسی میں شب قدر اور اللہ کی طرف سے برابر منادی ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی استغفار کرنے والا ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا اور برا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا ولی اللہ الحسن بہا اللہ کے اسماع الحسن سے مانگو وہ تمہیں دے گا اس کا وعدہ ہے یہ رمضان مبارک دعا کا مہینہ بھی روزوں کا مہینہ بھی تراویاں قرآن کا مہینہ بھی اور قرآن کی قرآنی زندگی زندہ ہو اس کا جذبہ اس کا شوق اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے راستے کی رکاوٹیں شیطان اور نفس جو سب سے بڑے دشمن ان سب کا علاج بھی اسی میں اللہ پاک نے اس طرح جمع کر دیا اللہ ہمیں ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہمیں چشم بصیرت دے ہمیں علم حقیقی دے اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہماری عملی اپنی زندگی معاشرے میں اخلاق میں گلیوں میں محلوں میں صوبوں میں ملکوں میں عالم میں وہ رب العالمین کی صفات بے اخلاق اللہ کا مظہر بن کر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نیابت میں ہر فرد امت ہر مخلوق کے حق میں رحمت بن کر جی رہا ہو جس سے دنیا پھر دوبارہ رش کے جنت بن جائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جس وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کی قدرت اسی طرح ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ جب کوئی چل کر آتا ہے دوڑ کر لپک کر اس کی رحمتیں لے لیتے اللہ ہمیں نعمتوں کی رمضان کی ان آخری گھڑیوں کی بھی روزوں اور قرآن کی بھی قرآن والے علم کی بھی کہ وہ حضور ہم کو ہم میراث میں دے گئے ہیں میراث میں دے گئے ہیں اور ہر می... ہر وارث اپنی میراث کی حفاظت بھی اور اس میں ترقی کی صورتیں سوچتا ہے یہ یہ قرآن زندگی کیسے ہماری زندگیوں میں آوے اور یہ میراث ہر جگہ کیسے پہنچے اللہ نے یہ زندگی کے سانس ہے اگر اس میں گزارے اسی لیے حضور اکم وسلم فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے اعمال کرے بل آج ہی اتبا نفس ہوا بہت نادان ہے بڑا نا سمجھ ہے جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے نہ حکموں کی پرواہ حلال کی نہ حرام کی جائز کی نہ جائز کی قبر کی مرنے کی حشر کی آخرت کی بس اس سب سے آنکھیں بند کر کے اپنی منمانی پر اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں اللہ پاک اس نادانی سے اور ایسی اندھی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرماوے ہمارے سب کی اور پوری امت کی دل کی آنکھیں کھول دے وہ چشم بصیرت اور فراست ایمانی نصیب فرمائے جس سے نفع نقصان اچھا برا حق باطل میں تمیز ہو اور ہر ایک صحیح کی طرف چل رہا ہو اور غلط سے بچ رہا ہو اسی کی محنت ہے اسی کے لیے چلے چار مہینے الحمد الحمدللہ رمضان میں بھی خوب جماعتوں کی نقل و حرکت ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے اور سارے سال برابر خبریں آتی رہی علماء کرام بھی سال لگاتے رہے اور ابھی بھی لگا رہے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ اس کی اللہ کا فضل ہے اور پھر کہ دنیا والوں سے اس محنت پر نہ تمہارا ملک چاہیے نہ چاہیے جیسے صحابہ جہاں گئے ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو انما ہممنا الآخرہ کہ ہم تمہارا تمہاری دولتوں کے نہ تمہارے ملک کے نہ تمہارے عہدوں کے ہم تو صرف ہماری آخرت بن جائے اور ہمیں ہر ایک کی آخر بنے اس کے راستے پر ہر ایک پڑ جائے بس اس کے لیے جان ہماری مال ہمارا صلاحیت ہماری بدلہ ہم اللہ سے لیں گے جیسے تمام نبیوں نے کہا ان اجر اللہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نیت اتباع سنت اور اپنی محبت اور رضا نصیب فرما کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے قرآن پر ایمان بھی قرآن کی تلاد بھی اور قرآن کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ پھر اس کا علم اس پر عمل اور اس کی وہ صفات تقوا توکل توازو صبر شکر قناعت دنیا سے بے رغبتی آخرت کا فکر اور ہر ایک کا بھلا چاہنا ہر ایک کا بھلا چاہنا کسی کا برا نہ چاہے اسی لیے اس کے ساتھ رضائل بتلائے حسد چینا کپٹ اور تکبر گمن اپنے کو کچھ سمجھنا اس سارے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے وہ صفات حمیدار قرآن مطلوبہ مذکورہ ہم کو نصیب فرمائے اور اس کی محنت میں عافیت کے ساتھ ہمیں ہماری عورتوں ہمارے بچوں اور قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ پاک اس کے لیے قبول فرمائے بس اسی کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست ہے کیا بھائی دعا کرے پوچھو دعا شروع کریں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد في بلائك وشنيعك إلى خلقك ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد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 يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم الأحياء والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى أهل الحق آمين إلى أهل الحق آمين اللهم إنك ترى مكاننا تسمع كلامنا تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اللهم إنا نسألك علیم تعلم سرنا وعلانيتنا اللهم استر عوراتنا مستور روعاتنا اللهم استر عوراتنا اللہ روعاتنا اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا ولا تعذبنا فانك علينا قادر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب رقاب آبا وأزواجنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم منار رقابنا من النار اللهم اللہ رقابنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم إنك أنت الأعلى اللهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك واعصمنا من الشيطان الرجيم من الشیطان الرجیم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اے اللہ جس تیرے بندے بندی نے اس ماہ مبارک میں اور زندگی میں جو بھی عمل خیر کیا وہ تیری توفیق سے ہوا اے اللہ سے قبول فرما لے قرآن پڑھنے والوں کے پڑھنے کو سننے والوں کے سننے کو روزے کے روزوں کو اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو علم کی مجلسوں والوں کی مجلسوں کو ذکر کی مجلس کرنے والوں کے ذکر کی مجلسوں کو اے اللہ صدقہ خیرات کسی بھوکے کے کھلانے افطار کرانے اور کسی بیمار کی بیمار پرسی جو جس نے جس عمل خیر کو کیا خالص تیری توفیق سے ہوا ہے اے کریم جس کرم سے تو نے توفیق دی اے اللہ لوگوں نے شرارت تسبی پڑی ہے راتوں راتوں جاگے ہیں اور تج سے بھیک مانگی ہے اے اللہ جس توفیق سے تو نے دیا ہے اے اللہ اپنے اسی کرم سے اسے قبول بھی فرما لے قبول بھی فرما لے قبول بھی فرما لے ہمارا کوئی سجدہ ہمارا کوئی ذکر ہماری کوئی تلاوت تیری شان شان نہیں ہے لیکن تیرے کرم کے کیا کہنے کریں ہم اپنی بھی ساتھ سے اور دے تو اپنی شان شان لکل حمد کما یم بغیل جلال و عظیم سلطانک حمد کل تقول و خیرم مما نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ولا لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذنبا إلا غفرته إلا غفرته ولا ہم اللہ اے اللہ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہم تیری رضا کامل اور ہمارا ایمان کامل ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ایمان کامل نصف فرما دے ایمان صفات سے آراستہ فرما دے رضائل سے زندگیوں کو پاک کر دے اے اللہ جس بندے بندی سے جو غفلت ہوئی ہے سستی ہوئی ہے گناہ ہوئی ہے اے اللہ وہ تو ہماری وجہ سے ہم نے کیے ہیں اے اللہ تو تو نے کرم ہی کرم فرمایا اے اللہ پوری امت کی پوری پوری بخشش فرما دے پوری امت کی پوری پوری بخشش فرما دے تمام دینی ادارے مدارس مکاتب مساجد خانقاہیں علماء مشائق اے اللہ امت کے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق اے اللہ کھانا کمانا پہننا اوڑھنا شادیاں بیاہ اے اللہ شریعت سنت کے مطابق بنا کر دنیا کو رش کے جنت بنا دے اے اللہ کرنے اول میں بھی تو تو نے ہی ہدایت کی ہوائیں چلائی تھی وہ چھ سو سال کے شرک و جہالت میں ڈوبے ہو آسمان کے ستارے اور ہدایت کے چراغ تو نہیں تو بنائے تھے تو تو آج بھی اسی قدرت کا مالک ہے اے قادر مطلق ہم تیری قدرت پر ہمارا ایمان ہے ایک دفعہ پھر لہر دوڑا دے پوری امت میں ایمان کی اخلاق کے اعمال کی عبادات کی تقوی کی توکل کی توازو کی اخلاص کی تحمل کی ہر ایک کا بھلا چاہنے کی ایمانی صفات کی پرانی زندگی کی لہر دوڑا دے اس کی محنت کے لیے ہر ایک کو قبول فرما لے اے اللہ جتنی کوتاہیاں جتنی غفلتیں جتنی سستی اور جتنی اے اللہ جو کچھ نہ کرنے کی چیز ہم نے ہمارے بچوں نے چھوٹوں نے مردوں نے عورتوں نے عوام نے خواص نے معافی مانگتے ہیں امت کو معاف فرما دیجیے یہ تو تیری معافی کے ہے کوئی مانگنے والا تیرا منادی آواز دیتا ہے اے اللہ تو معاف فرما دے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دے مقرضین کے قرض عافیت کے ساتھ اتار دے اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ بیماروں کو کہیں بھی ہوں اے اللہ ہر بیمار کو تو تو باقی بھی تو کافی بھی تو شافی بھی تو باقی بھی تو کافی بھی تو شافی بھی تو باقی بھی تو کافی بھی تو شافی بھی اے شافی مطلب ہر ایک کو شفا کامل جسمانی روحانی عقائد کے اعمال کے اخلاق کے جس جس طرح کے امراض بھرے ہوئے ہیں ہر ایک سے شفا نصیب فرما دے اے اللہ روح بھی تو نے ہی دی ہے اے اللہ اس کی پاکی بھی تو ہی چاہتا ہے اے اللہ اس کا نسخہ بھی تو نے قرآن دیا ہے اے اللہ اس قرآن کو ہماری روح میں اتار کے اے اللہ ہمیں قرآنی زندگی نصیب فرما دے جسمانی ضرورتوں کو بھی آفیت کے ساتھ پورا فرما دے بیماروں کو شفا کامل اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتے شادیوں کے لیے فکر مند ہیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے اے اللہ ہر ایک کے لیے اچھے صالح جوڑے اے اللہ ان کی عصمت آبرو کی حفاظت فرما اچھا کاروبار حلال برکت والا کاروبار اور اے اللہ اچھی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے معاشرے کو حضور پاس والے معاشرے کے قریب اے اللہ آپ کے اخلاق کو آپ کے اخلاق میں اے اللہ آپ کے غم میں سے ہم کو غم نصیب فرما اخلاق میں سے اخلاق نصیب فرما اے اللہ آنسو میں سے آنسو اور آہوں میں سے آہ نصیب فرما کر تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اپنے در سے دھکے نہ دے اے اللہ ہمیں مردود نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما تجھے بہت مل جائیں گے ہم کہاں جائیں گے اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت جن حالات سے دوچار ہے امت پر امن کی چادر بچھا دے اس کارونا کو اے اللہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بخار کو تجھ سے کہا تھا اور تو نے مدینے سے باہر بھیج دیا تھا اس کارونا کو دنیا سے باہر بھیج دے اور اپنی مخلوق پر ترس کھا کر امن کی چادر بچھا دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما تو نے اور تیرے نبی نے خبریں دی ہے تو سچا تیرے نبی سچے خبریں سچی ہمارا ایمان ہے اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے پہلے جتنی مانگی ہیں اس کو بھی قبول فرما اس وقت جو مانگنی چاہیے اس کا الہام فرما جو رہ جائے وہ اپنے خزانے سے مرحمت فرما آگے جتنی مانگے اے اللہ دنیا والوں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہے اے اللہ ہماری ہمارے ساتھیوں کی اے اللہ اے اللہ ہمارے اے اللہ بچوں کی بڑوں کی مردوں کی عورتوں کی اے اللہ اپنے عبادت سے اور اپنے حکم والی زندگی سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے تمام وہ چیزیں جو تجھے ناپسند ہے اس سے ہماری ہمارے بچوں کی اور قیامت کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما وہ تمام صفات اور وہ تمام خوبیاں جو تجھے پسند ہے ہمیں ہمارے بچوں کو ماں باپ بھائی بہن بھی عزیز و اقارب دوست و احباب کو اور پوری امت کو مرحمت فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہے اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو ہمارے بچوں کو عزیز و اقارب کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو مرحمت فرما شر فتنے دکھ درد بلا مصیبت سماوی داخلی خارجی جنی انسی سے جس سے آپ نے پناہ چاہیے اس سے پورے طور پر ہمیں ہمارے بچوں کو اور پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے ربنا تقبل منا کان تصم و تب التواب الرحیم اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے فضل کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار نتوب الیک من المعاصی